حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدو کے برتن تار کو لگے ہوئے برتن اور کھجور کی جڑ سے بنائے کے برتن میں نبیز نہ بناؤ اور ہر نشاور چیز حرام ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ترانوے